ابن ابی حازم نے بیان کیا ان سے یزید نے ان سے محمد بن ابراہیم نے ان سے عیسیٰ بن طلحہ نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص سو کر اٹھے اور پھر وضو کرے تو تین مرتبہ ناک جھاڑے کیونکہ شیطان رات بھر اس کی ناک کے نتنے پر بیٹھا رہتا ہے جس سے آدمی پر سستی غالب آ جاتی ہے پس ناک جھاڑنے سے وہ سستی دور ہو جائے گی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو پچانوے